اور اسی طرح یہ بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے پچھلی آسمانی ہدایات کی تصدیق کرنے والی ہے تاکہ تم اس کے ذریعے بستیوں کے مرکز یعنی مکہ اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو خبردار کرو اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نماز کی پوری پوری نگہداشت کرتے ہیں